ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عامالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ بما تعملون معد شاہین حاضرین مسجد نوجوان ساتھیوں یہ صورت الحش کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے جو بڑی مشہور اور معروف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخار کیا اور اپنے محاسبے کا حکم دیا فرمایا یا اللہ ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو برائیوں کو چھوڑو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچو احکام پر عمل کرو ول تم قدمت لن اور ہر انسان تم میں سے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمار والوں کو مخاطب کیا ہر مومن کو چاہیے کہ تم میں سے ہر انسان ول تم ما ماں قدمت لن ذرا غور کرے کہ کل قیامت کے لیے اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کیا اس نے پیش کیا ہے یہاں سب کچھ معلوم ہے پوچھا جائے کہ بینک میں کتنا پیسہ جمع ہے فلاں جگہ کتنا آدھار کتنا دیا ہے کاروبار میں کتنا ہے اور ریئل اسٹیٹ میں تو نے کتنا لگایا ہے تو سب کو پتا ہوگا بڑے آسانی کے حساب بتا دے گا بغیر دیکھے ہوئے یہ تو سارا حساب تم نے خوب لگا, لگا رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کی آمد کے لیے تو نے کیا بھیجا ہے ہر آدمی اس پر غور کرے فکر کرے وقت اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کو ہر کلمہ گو کو مستقبل میں آنے والی زندگی جو قیامت ہے اور اس کی زندگی شروع ہوتی ہے آپ کے سامنے پیچھے جو قبرستان ہے یہاں پہنچ جانے سے اس قبرستان کے پاس پہنچ جانے سے اب آپ کے ایک نئی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے ذرا بتاؤ ماں قدمت لے سب کچھ تو نے چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو آل اولاد چھوڑ کر کے آئے مال چھوڑ کر کے آئے کاروبار چھوڑ کر کے آئے ساری جائیداد اور پراپرٹی چھوڑ کے آئے لیکن آج تم یہاں آئے تو اس کے لیے تم کیا لے کے آئے وہ بتاؤ یہی ایک سوال ہوتا ہے اسی لیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے نبی رہے سراستان ایک دن نماز جنادہ پڑھائے نماز جنادہ پڑھانے کے بعد جب قبرستان دفنانے کے لیے آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ابھی قبر تیار نہیں ہے قبر کے کھڈے میں کچھ لوگ اترے قبر کی خدائی کر رہے ہیں تیار کر رہے ہیں اب یہ رہے شام اسی کر کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ نے جتنے لوگ تھے کچھ آگے تھے کچھ بائیں تھے کچھ دائیں تھے کچھ پیچھے تھے ہر آدمی یہ سوچ رہا کہ کیا اگر سن بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آپ کے قریب پہنچ جائیں تاکہ کانوں سے آپ کا فرمان سن سکیں حضرت برا ابن عاصف رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے سنا میں سب سے قریب تھا آپ نے اپنی نگاہ مبارک لوگوں کی طرف اٹھائی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے آپ رو رہے تھے بڑی مبارک تر ہو چکی تھی اور آپ نے اپنی نگاہ مبارک حاضرین کی طرف اٹھائی اور فرمایا یا اخوانی یا اخوانی اے میرے بھائیو لے بھائی زمین کے اوپر کے لیے تو بڑی تیاریاں تم نے کر لیا ہے لے اس لحاظ اس گڈھے میں آنے کے لیے تیاری کر لو تم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محاسبے کی توفیق فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے کل لو موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے امیر بھی چکھتا ہے غریب کا ہے بادشاہ اور ملک کا مالک بھی چکھتا ہے موت کی مزہ موت ایسی چیز ہے جس سے کسی کو رستگاری نہیں ہے اس لیے کسی نے بہت اچھا کہی جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے بڑے ہی مختصر نے وعدے کیا جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے کہاں آپ کو جانا ہے آپ کے سامنے دنیا کھڑی اور یہی آپ کن کرا سکتے ہیں اور اس بکنگ کی قیمت ڈالر و دینار نہیں ہے چیک نہیں ہے صرف انسان کے اپنے آمان ہوا کرتے ہیں نبی علیہ السلاق اسلام شہر ابن عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ علی اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ ہم میں سب سے بڑا عطمند انسان کون ہے سب سے زیادہ سوجھ بوجھ اور ہمت والا آدمی کو آپ نبی آ نے نبیلام رشا اکیسناس لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند سب سے بڑا دور دیش سب سے اچھی سمجھ رکھنے والا انسان ہے اکثر اکثر پر سب سے بڑا عقل مند اور سب سے سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان اور سب سے زیادہ عقل و فہم والا انسان ہے جو دو چیزیں پابندی سے کرتا ہو نمبر ایک اکثر ذکر للموت جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو جو انسان موت سے غافل ہوتا ہے وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا آپ ساتھ رواتے ہیں سب سے بڑا اکمن اور سب سے دور اندیش انسان ہے اکثروں بغر سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا وہ اکثر ہوں اسے بدل موت موت کے بعد جو زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے سب سے زیادہ جو اس کی فکر اور اس کی تیاری کرنے والا ہو میرے بھائیوں آپ نے ساتھ رمایا اے لوگ سن لو جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں وہ اکثر اور مرنے کے بعد کی جو سب سے فکر اور تیاری کرتے ہیں الا الا شرف بے شرف بے شرف دنیا کرام اے لوگوں یاد رکھو یہی موت کو یاد رکھنے والے اور آخرت فکر کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی عزت حاصل کر چکے ہیں نبی رہے امام بی رحمت اللہ علیہ نہ کرتے ہیں یاد رکھو آپ موت کو بھول جاتے ہیں آپ آخرت کو بھول جاتے ہیں قبر کی زندگی کو آپ بھول جاتے ہیں لیکن یاد رکھنا قبر آپ کو کبھی نہیں بھولتی ہمیشہ یاد رکھنا آپ دنیا میں مشغول ہو گئے آپ موت سے غافل ہیں انسان قبر کی زندگی سے غافل ہے قبر کے عذاب سے غافل ہے حشر سے غافل ہے اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب سے غافل ہے لیکن آخرت کی سب سے پہلی منزل جو قبرستان کی قبر ہے قبر کی مٹی آپ کو کبھی نہیں بھولتی آپ کے انتظار میں ہے کہ ایک ایک لمحہ ہمارا آدمی ہمارے قریب آ رہا ہے نبی السلام شام اپنے گھر سے باہر تشہیر آئے اور آنے کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئی آپ کا جو مسلح تھا جہاں نماز پڑھاتے تھے وہاں آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں اور ان کے دانت نظر آ رہے ہیں ہنسنے کی وجہ سے آپ نے اس موقع پر ان صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا اے لوگوں تمہیں ہنسی آ رہی ہے اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں لو اکثر تم ذکر اللہ ذکر ہاتھ اما اگر تم موت کو ذرا یاد تھے اور موت کی فکر کرتے اور موت کا یا موت کی یاد ہوتی تو یہ ہنسنے تمہارا بھول جاتا اور تم ہنستے نہیں پھر آپ نے ساتھ یاد رکھو تم موت سے غافل نہیں کرو ہاں، اکثر ذکر ہاتھ مل اے موت کو کثرت سے یاد کرو جو تمہاری تمام لذتوں کو توڑ دینے والی ہے اور تمہاری اصلاح کے لیے اور تمہارے سدھرنے کے لیے یہ موت تمہارے لیے کافی ہے موت کو کثرت سے یاد کرو فنیاتی یاد رکھو آپ شرماتے ہیں میں تمہیں موت کو یاد کرنے کی کثرت سے تاکید کیوں کر رہا ہوں میں کیوں حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ موت کو خوب زیادہ یاد رکھا کرو اس کی وجہ یہ ہے اس کا سبب یہ القبر اللہ تکلم ہے تم تو غافل ہو جاتے ہو تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ہنس رہے ہو لیکن قبر کا معاملہ یہ ہے اللہ نے تمہاری قبر جہاں بنائی ہے اور جس کر کی مٹی میں تمہیں جانا ہے وہ قبر کی مٹی اور وہ قبر تم سے غافل نہیں ہے فہم نہ یومن ارل قبر اللہ تقل آپ فرماتے ہیں جب وہ دانا سورج نکلتا ہے اور صبح ہوتی ہے تم مجبور غافل رہتے ہو لیکن تمہاری قبر کی مٹی تم کو بلاتی رہتی ہے فَإنَّهُ لَا يَوْمٌ عَلَى الْقَبْرِ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ موت تمہیں پکارتی رہتی ہے قبر تمہاری تمہیں آواز آتی رہتی ہے اور کیا کہتی وہ بھی سنو اور قبر کہتی ہے اے میرے اندر آنے والے تو بڑا غافل ہے آج تو جس گھر میں ہے اس گھر میں تمہارے بیوی بچے ہیں تمہارے بال وسباب ہیں تمہارے دوست احباب ہیں اور موٹے موٹے بستر ہے گرمی سے بچنے کے خاطر اے سی پیٹے پنکھے لگے ہوئے ہیں اور اگر مچھر آنا چاہے تو نے مچھر دان تیار کر رکھی ہے اور کہیں کھٹمل اور مچھر کا ڈر ہو تو پپ مار مار کرے ان کو ختم کر دیتا ہے یہ اچھی طرح سے یاد رکھنا یہ تیری زمین کے اوپر کی نگی ہے لیکن کیا تجھے معلوم نہیں خبر کہتی ہے کہ میں کیسا گانوں نیبیت الغربا وَإِنِّي بَيْتُ الدُّودَ وَإِنِّي بَيْتُ الْوَحَ وَإِنِّي بَيْتُ الْتُرَابُ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اچھی طرح سے سن لے دنیا کو چھوڑ کر کے یہ بستر کو چھوڑ کر کے یہ دید کو کے یہ ایشو آرام ترک کر کے تو میرے پاس آئے گا اور میں تیرا ہمیشہ انتظار کر رہی ہوں بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام رماتے ہیں قبر کہتی یبنا آدم یبنا آدم اے آدم کی اولاد اے ادم کے بیٹے اور بیٹیوں نسی تنی مجھے بھولا ہوا ہے لیکن میں تجھے یاد رکھی ہوں یا بنا آدم یا بنا آدم اے آدم کی اور اے آدم کے بیٹے تو ہم سے غافل ہے نسی تنی مجھے بھولا ہوا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھولی ہوں تو مجھ سے لا غافل ہے لیکن میں تجھے اپنے اندر لانے سے غافل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ سب موت یاد کرنے تو بھی نصیب فرمائے اور پھر کہتی کیا ہے جہاں تیرے پاس جو آنے والا ہے میں کیسا گھر ہوں سن لے انا بھائی انی بیت الغربا میں ایسا گھر ہوں کہ میرے پاس تنہا ہی آنا ہے لے کے نہیں آئے گا تنہا میرے پاس آنا ہے انی انی بیت الغربہ میں بالکل ایک اجنبی جگہ ہوں جہاں اسے پہلے کبھی تو نہیں آیا تھا اور میں وحدت کا ہوں یہاں اکیلے ہی آنا ہے یہاں تک کہ تیرے کپڑے بھی تیرے پاس نہیں ہوگی آئے گا تو کفن لے کر کے آئے گا انا بیت البہا اور کیا ہے انا بیت التراب ہم یہ مرور والے مکان نہیں ہیں یہ بہترین قسم کے پتھر نہیں لگے ہوئے ہیں انا بیت التراب میں مٹی کا گھر ہوں اور ہمارے اندر جو آئے گا ہم اس کو مٹی ہی بنا دیں قبر آواز لگا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کہتی کیا ہے دنیا کے اندر جہاں تو ہے وہاں تو مچھر سے بچتا ہے کھٹمل سے بچتا ہے کیڑے مکوڑوں سے بچتا ہے اور تجھے معلوم ہونا چاہیے وہاں نہ بھائی تو ہم وہ جگہ ہیں جہاں قسم قسم کے زہریلے کیڑے مکوڑوں کی دنیا ہے اور جو تجھے اپنی غذا ڈالیں گے ارے بھائی تل وحشا میں بالکل وحشت کا گھر ہوں یہاں انسان خوف زدہ رہتا ہے بہرحال آپ نے ساتھ فرمایا لوگ یاد رکھو روزانہ تمہیں موت تمہاری کمر تم کو اس طرح سے پکارتے ہیں اس لیے تم یاد رکھو مہرو موت تمہیں یاد رکھتی ہے تم بھی موت کو یاد ہو موت روزانہ کہتی ہے اپنی زبان سے اے میرے اے اللہ کے بندے اے آدم کی اولاد تو مجھے بھولا ہے اور میں تجھے پکار رہا رہی ہوں بیت بے انی بیت بیل انی بیت الوحشہ انی بے تم اور میں بڑی بڑا تنگ گھر ہوں دنیا میں تجھے لیٹنے کا موقع تھا اور قبر میں تجھے پیر ملنے کی بھی جگہ نہیں ہے پیر لمبا بھی نہیں کر سکتا اور میں تنگ کر دینے والی والا گھر ہوں جہاں تجھے دفنائیں گے میں تمہیں ایسا دباؤں گی کہ تیری دائیں جانب کی پچھلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب پچھلیاں دائیں جانب ہو جائیں گی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے اللہ تعالیٰ عذاب کمر اور قبر کی تنگی اور وہ ستم تمام ساتھیوں کو بچائے لیکن بچے گا کون جو موت کو یاد رکھتا رہے سماتے ہیں یہ موت انسان وہ کسی موت جب بھی کوئی مومن بندہ قبر میں لٹایا جاتا ہے اور قبر دفنا دی جاتی ہے اس موقع پر قبر رہتی ہے اے اللہ کے بندے تو مومن ہے ہے روز نماز کا پابند روز نماز کی پابندی کرنے والا ہے صرف جمعے کا نمازی نہیں تھا صرف رمضان کا نمازی نہیں تھا تو نماز نمازگی میں پڑھتا رہا تو مرد مومن ہے ادا تو ابد المومن جب مومن بندے کو دفنا دیا جاتا ہے قبر اس وقت کہتی ہے اے یار کہتی ہے ابن آدم اے کی اولاد امر حمبی کا ہنن تجھے ہمارے ہاں آنا مبارک ہو اور تجھے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اے اے میں میں سن لے اس اللہ اللہ کی قسم کہتی ہوں قبر کہہ رہی ہے کے بندے یاد رکھ تو اپنے نیک امال کی بنا پر اپنے اچھے کردار کی بنا پر شریعت کی پابندی کے بنا پر تکوا اختیار کرنے کی بنا پر برائیوں سے بچنے کی بنا پر احتیاط یاد رکھ رکھنا اے کنتا حبا میں یشی ارادھاری ہمارے پیٹ جتنے لوگ چلا کرتے تھے ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دوستو کہ قبر میں مردے ہمیں دفنایا جائے ہم ساتھیوں کو تو قبر ہمارا ایسا ہی استقبال کرے اس وقت قبر ہوش میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے بندے اس کائنات پر میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے کیونکہ تجھے میرے یہاں آ رہا تھا اس لیے میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتی تھی آگے ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد رہتی ہے یاد رکھو ایک زمانے سے ہم پہ پکارتی تھی تمہیں بلاتی تھی آج ہمارا محبوب ہمارا مقصود ہمارے اندر آتا ہے آج وہ کروں گا تجھے تیرے ساتھ جو تیکھ لے گا اتنا مہینے کے بعد اللہ پوری شاہ ہمارے ہیں فیوس فیوس لہو لہو قبر رہی قبر کھودنے والوں نے جو چند فٹ لمبی اور دو فٹ چوڑی قبر کھو دی تھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کرنے اس کی قبر کو اتنا لمبا اتنا لمبا چوڑا بنا دیا جاتا ہے جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے اور قبر کو کشادہ کر دینے کے بعد اس کے اس اس کے کے قبر میں جنت کی ایک کھڑکی ایک دروازے کو کھول دیا جا رہا ہے لیکن اس کے برخلاف ہمارے مسلمان بھائیوں جو موت سے غافل ہیں جو اعمال سے غافل ہیں جو نیکیاں ہی کرتے جو برائیوں میں طرح ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے یا تو رمضان میں آتے ہیں اور یا تو جمعے کو تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں ہفتے بھر نماز سے دور ہیں سال نماز سے دور ہیں صرف رمضان کے اندر آئے شراب خانوں کو آباد کریں پارکوں کو وہ آباد کریں کلبوں کو وہ آباد کریں دودھ وہ کھائیں رشوت بولیں ساری حرام کاریاں کرتے رہیں اور اللہ کے گھر کو بھی ان کریں شریعت کی پابندی نہ کریں ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے اور ساتھ فرماتے اسی حدیث میں آگے ان لوگوں کا ان لوگوں کا حشر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرو ہم سب کو اس بد بختی اور محبوب رکھے آپ رشد فرماتے ہیں جب فاسق اور فاجر بدم بچے دار اور بہ آدمی دفنایا جاتا ہے اول کافر یا کافر آدمی کو دفنایا گیا بگڑا ہوا مسلمان بگڑا ہوا یہ دین مسلمان یہ اسی طرح سے کافی دفنایا گیا تو قبر کیا کہتی ہے سن لو کا والا تیرا آنا مجھے پسند نہیں تھا میں تیری دمن ہوں تیرا آنا ہمارے اندر مبارک نہ ہو اس کے بعد نبی رہے ہیں قبر کہتی ہے سن لے آج تو آ گیا ہم سے تو تھا میں تجھے یاد رکھی تھی اور تو مجھ سے لاپرواہ تھا میں تیرا انتظار کر رہی تھی ایک ایک دن ایک ایک لمحہ میرے قریب تو آ رہا تھا آخر آج میرے اندر تو آ گیا اس کے بعد فیل تی وہ تصے کو اتنا آپ نے ساتھ فرمایا پھر زور سے اتنی قوت سے قبر اس کو دباتی ہے کہ آپ نے ساتھ فرمایا ایسے کہ دیکھو جب پر بے دین کو یا کافر اور مشرق کو یا بگڑے ہوئے سلمان کو بے دین بے نمازی شرابی کبابی حرام کار مسلمان کو جب دباتی ہے غصے میں آ کر کے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں اس کی دائیں پچھلیاں بائیں جانب اور بائیں پسلیاں دائیں جانب پھر آپ نے اس طرح سے رشتہ تیار کیا آر یہ حشر ہے بے دین یہ قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سامنے ساتھ آیا قبر نے تو دو دبایا قبر اس کی تنگ کر دیا اور جہنم کی ایک کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی گئی اب اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے اللہ ہمارا محفوظ رکھے ہم تمام بھائیوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ ہیں ہیرا وہ قبر جب تنگ ہو گئی اور جہنم کی کھڑکی کھول دی اس کے بعد یو یہ سب تین ستر ازدہ ہے اس کے قبر میں اس پر مسلط کر دیے گئے اتنے ستر وہ جو کئی دو آ رہی ہے سب اون ستر نہایت زہریلے ہر ان اس کے اوپر مسلط کر دیے گئے اور اتنے خطرناک اور اتنے زہریلے وہ اصطح اور ساتھ میں آپ نے ساتھ فرمایا لو واحد منہا لو نفق نفق الارض ما انہ نفا کا دنیا اب اس یاد رکھو ستر ہے اس کے اوپر مسلط ہیں ستر ازدوں میں سے اگر ایک استحا ہاں بھی اپنا منہ نکال کر کے زمین پر پھوک مار دے تو ماں امبت دنیا ماں امبت سین پھر جب تک قیامت نہ آئے دنیا باقی رہے اس ایک پھونک کی وجہ سے دنیا کبھی ہریالی نہیں زمین کبھی ہریالی نہیں ہوتی اتنے شہریلے اور ستر سانپ ہیں اور آپ ساتھ سمایا اور یہ سانپ کیا کریں گے سو یہ ستر ادہ دہی لے کہ ایک کہاں اگر زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک کے لیے زمین کی چیزیں جل جائیں دوبارہ کبھی زمین پر ہریالی نہ اگے ایسے خطرات اور ایسے تکلیف دے آپ فرما رہے ہیں اس کو ڈستے ہوں گے اور اس کو کاٹتے ہوں گے اور یہ کل تھا ایک دو دن کے لیے نہیں ہے اور یہ سانپ اس وقت بند کریں گے اور ان زہریلے سانپوں سے اس وقت اس کو نجات ملے گی ہتا حساب یہاں تک کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہے قیامت کا سور پھونکا جائے اور وہی فیرت اور پورا پڑوس جائیں اور قبر کے باہر آئے گا حج کے میدان میں جب اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا اس وقت پاپوں سے جان اس بچے گی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بحبوب رکھے اس لیے آپ نے ساتھ سمایا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اے لوگوں سن لو یہ تمہاری قبر جہاں تمہیں جانا ہے جہاں سے تمہاری اصلی زندگی کی ابتدا ہے وہ یہ دو ہی چیزیں ان ان او او من چیز انارو کماکار یہ جہنم قبر ہے یا تو جنت کی کیاری بن جائے گی نیک لوگوں کے لیے یا برے لوگوں کے لیے جہنم کا ایک گڈھا اور کنواں بن جائے گا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو موت کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کبھی موت سے غافل نہ ہو موت سے غافل ہونا یہ انسان کی تباہی بربادی کا سبب ہے کل نفس ذائقت الموت قل ان الموت الذي تفرون منه اے نبی دیجئے جس موت سے تو بھاگتے ہو موت سے بچ نہیں سکے موت تمہیں پکڑے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی محفوظ قلعے اندر بھی ہوگے تو موت اپنے وقت پر تمہیں دبوچ لے گی موت سے نہیں بچ سکو گے اکور کو لہٰذا واخر اللہ من کل دمبے واتوب تتوب الیہ الحمد للہ وقف سلام عباد الدین صفا امباد آباد سنن ترمیدی اور بحل کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے نبی علیہ السلام سامنے استحیو میرا اللہ حق کر حیا میرے امت کے لوگوں میرے صحابیوں اللہ حق کر حیا تم اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرو جتنا اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے شبران یا رسول اللہ کل میرا اللہ الحمد للہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں آن پائے نہیں صرف حیا کرنا کافی نہیں ہے حیا اتنا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے ہم ایسی حیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا ہے آپ نے نما اللہ تم میں سے جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے حیا کرے تو اتنی ہا کرے جتنا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے تو چار چیزیں اپنے پیدا کر لے اللہ یہ چاروں چیزیں ہم سب کے اندر پیدا کر دے آپ نے ساتھ نمایا فلاح فضل وما ہوا آپ نے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا جو انسان اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے اتنا جتنا اللہ تعالیٰ سے حق ہے حیا کرنے کا تو اسے فضر اسے چاہیے کہ اپنے سر کی حفاظت رہے اور سر کے ساتھ جو جسم کے آدھا ہیں ان کی حفاظت کرتا رہے سر کے ساتھ جتنے آدھا ہیں وہ آپ کا کان ہے آپ کی آنکھیں آپ کی زبان ہے آپ کا دماغ ہے آپ اس کان کو اس آنکھ کو اس زبان کو ان ہوٹھوں کو اور اس دماغ کو انہی چیزوں استعمال کریں جو اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے ان کو کبھی ناجائز اور حرام اور غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں یہ آپ اپنے دماغ کو سے کام لیں شاید چیزوں میں اچھی چیزوں میں اسلام کے مطابق اپنے دماغ استعمال کریں کسی خرافات میں اور کسی برائی اور شر پسندی کے لیے اپنا دماغ استعمال نہ کریں اپنے دماغ کا اپنے سر اور اس کے متعلق کو نمبر دو آپ نے ولیہ فضل بتنا وما ہوا اور چاہیے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ کے ساتھ جتنے جسم کے آدھا ہیں ان کی حفاظت کرے یعنی پیٹ سے لے کر کے پیر تک ہے جسم کے سارے آدھا پیٹ سے نہ لکھیں اس میں آپ کا سینہ آ گیا آپ کا دل آ گیا آپ کا پیرا آپ کے ہاتھ آ گئے آپ کے دونوں ٹانگ آ گئے آپ کی شرمگاہ آ گئی ان تمام چیزوں کو حلال طریقے پر استعمال کرو حرام طریقے سے حرام چیزوں استعمال نہ کرو دل کے اندر حلال چیز رکھو ایمان رکھو اسلام رکھو دین داروں کی محبت رکھو دین کی فکر رکھو اس دین دل کے اندر اپنے بھائیوں سے حسد نہ رکھو کینا کپڑ نہ رکھو بوکس تینات نہ رکھو اور اس کے اندر برائیوں کی محبت نہ ہو کی محبت ہو آپ نے ساتھ رما ایسے ہی اپنے تمام آدھا کی حفاظت کرو نمبر تین آپ نے شانا اگر تم چاہتے ہو کہ اتنا حیا کرو جتنا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے ولید پرل مو تو آپ نے ساتھ نمایا اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق اس وقت ادا ہوگا جب تم کثرت موت کو یاد کرتے رہو گے اگر موت کو نہیں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا نہیں ہوگا اور صرف موت ہی کو یاد نہ رہے آج میں بلا کو بھی یاد کریں بلا یعنی بلا کہتے ہیں سر جانا گل جانا مٹ جانا اور ختم ہو جانا تو دو چیزیں ہیں ایک آپ نے فرمایا ولید پوری موتا موت کو یاد کرو اور بلا اور بلا یعنی قبر میں سڑنے گلنے جو کیڑے کھا کھا کے زمین تمہیں سڑا سڑا کر کے مٹی بنا دے گی اس منظر کو ہی برابر یاد رکھا کرو آپ نے شاپ نمبر چار اور جو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہتا ہے اسے دنیا کی زیب و سیب کو چھوڑ کر کے آخر کی زیادہ فکر کرنی چاہیے آج فرما جس نے اپنے اندر یہ چاروں چیزیں پیدا کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کا جتنا حیا کرنے کا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کو یاد رکھنے آخرت کی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے قبر کے مناظر حشر کے مناظر ان کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور موت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ جو مر رہے ہیں ان سے عبرت و نصیحت حاصل کیا جائے سب سے آسان طریقہ کہ جو انسان مرا جس کو آپ نے دفنا یاد رکھو اس کو نہلانے والے موجود ہیں اس چاق پائی موجود ہے جس پر اس کو قبرستان لے کے گئے اور قبر کا کھجا دفنایا گیا باقی قبریں باقی ہیں نہلائے والے موجود ہیں وہ چار پائی موجود ہے وہ زمین مٹی کی کر کا گڈھا بھی موجود ہے اب انتظار آپ کا ہے کہ آپ کی باری کب آتی ہے رفیقان سفر تو چل بسے اپنے سے کمے پر ہاری کوچ کی اب دیکھیے باری آتی کب میرے بھائیو ساری چیزیں اب دھیان میں رکھیں ابھی حال میں ایک بڑے آدمی مخلص محسن اس ملک کے اتحاد کے بنیوں میں سے شیخ کا راسد کے علاقے میں تھے ان کا انتقال ہوا غیروں کے انتقال سے ہمیں عبر و نصیحت حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے ان کی نیکیوں کو قبول کرے اللہ مغفر ہو وہاں رہی وہاں فن ہو اللہ نظر ہو ہو اللہ اللہ عبدل ہو بارن خیرم خیرم خیرم من من دار ہی ہی زوج من ہی میرا لگتا کما سے برت و نصیحت حاصل کریں اور للہ پڑھیں اور ان کے حق میں ہمیشہ تائیں مفرت کریں ایک آخری چیز اور ہے آج انشاءاللہ شاء اللہ احباب نماز دو بجے سے لے کر کے رات کے تقریباً ساڑھے نو تک کے مختلف ادارے اور مختلف مساجد کے اندر فلسطینیوں کے لیے مسیح لوگوں کے لیے تبروات اکٹھا کیے جائیں گے اس لیے مسلسل حکومت کی طرف سے اعلان ہے تو سے لے کر کے رات کے تقریباً نو دس بجے تک یہ مختلف مساجد مختلف اداروں میں تبرعات اور ان کی مدد کر یہ فن اکٹھا کیا جائے گا ساتھیوں سے جتنا ہو سکے پہنچ کر کے ان کو دیتے رہیں اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول کرے موت کی یاد سے یاد اور فکر پیدا کر دے ہمارے جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے الہ العالمین ہم یہ جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو دین کے قراب دین قریب کر دے جو شرک و بدعات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاہد و متب سنت بنا دے جو نماز دور ہیں اللہ تعالیٰ نماز کے قریب کر دے اللہ ہم سب کے تمام ساتھیوں کے لیے قبر اور آخرت کی منزل کو آسان فرما دے للمؤمنین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ امر